سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی حدیث نمبر پندرہ سو چھ مسنط احمد